اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسی تم اپنی اس دن کے ملنی کو بھولے ہوئے تھے اور تمہارا ٹیکانا آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو